السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا نواں لیکچر مجاہد شاہی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے لیکچر میں ہم جو زیر گفتگو معاملات پچھلے لیکچر میں رہے انٹینجبل ایسٹس کے حوالے سے ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور ایسوسیٹڈ کمپنیز جن کا کہ ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ان کا بھی ان کے معاملے میں بھی ہم بات چیت کو آج کمپلیٹ کریں گے تو آئیے اپنا نواں لیکچر شروع کرتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس کے حوالے سے جو آٹھواں لیکچر تھا اس میں ہم نے ان کی تفصیل آپ سے بیان کی تھی ان کو ریکوگنائز کیسے کیا جاتا ہے یعنی کتابوں میں انکوپریٹ کیسے کیا جاتا ہے ان کا انیشل کس کاسٹ کے اوپر ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے اس کے بعد جو ان پہ اخراجات ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ان کو ایمرٹائز ایمرٹائز کیسے کیا جاتا ہے اور اگر سیل یا ڈسپوزل یا ریٹائرمنٹ اس ایسٹ کی ہو جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم انٹینجبل ایسٹس کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس جو ہیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنٹ اسٹینڈرڈ کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے اور یوں انٹینجبل ایسٹس کا تمام معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا سو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کیا ہیں انٹینجیبل ایسٹس کی اب ظاہر ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہونا چاہیے اور یہ تبھی ہوں گی کہ انٹینجیبل ایسٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں شو کیے جا رہے ہوں اگر انٹینجیبل ایسٹس کو بیلنس شیٹ میں لایا گیا ہے تو پھر ہر کلاس آف انٹینجبل ایسٹس جو ہیں ان کا ان کے بارے میں کچھ ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈسٹنگوش کریں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں ایک وہ انٹینجبل ایسٹس جو کہ خود جنریٹ کیے گئے ہیں خود بنائے گئے ہیں خود پیدا کیے گئے ہیں اور ایک وہ جن کو ایکوائر کیا گیا ہے خریدا گیا ہے یا حاصل کیا گیا اب ان دونوں کے معاملے میں ہمیں جو انفارمیشن دینا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی یوزفل لائفز یا وہ کس اماؤنٹ سے کس ریٹ سے وہ جو ٹوٹل کاسٹ ان کی ریکگناز کی ہے ہم نے وہ کس ریٹ سے ہم ہر سال پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو چارج کریں گے یا آپ اس کی ٹوٹل لائف بتا دیجئے یا یہ ریٹ جو ہے جس سے رائٹ آف کریں گے وہ آپ بتا دیجئے تو ظاہر ہے کہ جب ٹوٹل کاسٹ کو اس ریٹ کے ساتھ ریٹ کو ٹوٹل کاسٹ پہ اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے سالوں کے لیے کتنے سالوں میں اس کی کاسٹ جو ہے اس کو رائٹ آف کیا جا رہا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمورٹائزیشن کا میتھڈ کیا ہے اور میتھڈز ایمورٹائزیشن کے کیا ہو سکتے ہیں وہی جو کہ ہم نے ایسٹس دوسرے ایسٹس کے بارے میں ہم نے بیان کیے تھے تیسری چیز جو شو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے the gross carrying amount and the accumulated amortization at the beginning and at the end of each period یعنی جو ٹوٹل ویلو تھا ان ایسٹس کا سال کے شروع پہ اور اس کے اوپر جو ایکٹڈ آج تک اس ڈیٹ تک جو ایمورٹائزیشن چارج ہو چکا ہے وہ سال کے شروع میں کیا تھا اور اب سال کے آخر میں وہ فگر کیا ہے تو یہ بھی ڈسکلوز کرنا لازم ہے اس کے بعد ریکنسیلشن ظاہر ہے کہ جی اگر سال کے دوران کہیں انٹینجبل ایسٹس میں کمی واقع ہوئی ہے یا مزید انٹینجیبل ایسٹس کوئی کریٹ کیے گئے ہیں تو جو ریکنسیلشن ہے ان فگرز کے درمیان جو کہ سال کے شروع میں تھے اور جو سال کے آخر میں شو کیے جا رہے ہیں ان کی درمیان ایک ریکنسیلشن کو دکھانا بھی لازم ہے اس کے علاوہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ایک انٹینجیبل یا ایک کلاس آف انٹینجیبل ایسٹس کو یا ایک ایسٹ کو انٹینجیبل ایسٹ کو ہم بیس سال کے عرصے سے زیادہ میں ایمورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تفسیر بیان کرنی پڑے گی کہ ہم کیوں بیس سال کے سے زیادہ عرصے میں اس کو رائٹ آف کر رہے ہیں اس بات سے یہ سامنے آتا ہے کہ انٹینجیبل ایسٹس کی حد عمر بیس سال ہونی چاہیے اور بیس سال کے عرصے میں ان کو کمپلیٹلی رائٹ آف کر دینا چاہیے دوسری ریکوائرمنٹ ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈسکرپشن اس کے جو کیرنگ اماؤنٹ ہے یعنی جو بیلنس ویلو ہے ریٹن ڈاؤن ویلو کہہ لیں آپ اس کو بک ویلو کہہ لیں کیرنگ ویلو کہہ لیں نیٹ کیرنگ ویلو کہہ لیں اور جو ریمیننگ پیریڈ اس کی زندگی کا رہ گیا ہے اور اس کو تو اس تفصیل کو بتانا جو ہے وہ ایک ضروری ہے تو ذکر فائنانشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا جائے گا اب وہ ایسٹس انٹینجیبل ایسٹس جو کہ کریٹ ہو رہے ہیں کسی گورنمنٹ گرانٹ کی وجہ سے تو ان کے بارے میں ڈسکلوئر ریکوائرمنٹس کیا ہے ان میں سب سے پہلے the fair value initially recognized یعنی یہاں پہ اب فیئر ویلو ایک کا ذکر آ رہا ہے فیئر ویلو ہم نے کہا کہ جی ایک طریقے سے مارکیٹ ویلو ہے اس کی اسسمنٹ ہے یعنی اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کی گئی قیمت ادا کر کے اس کو خریدا نہیں گیا لیکن وہ اس گورمنٹ گرانٹ سے ایک انٹینجیبل ایسٹ کریٹ ہوا تو اس کا ویلو ایک ایس کرنا ہے اور وہ ویلو جو ہے جو بھی ایسس ہوگا جب بھی وہ ایسٹ پہلی مرتبہ جو کہ گورنمنٹ گرانٹ کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے اس کو آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں لے کے آئیں گے تو اس ویلو کو آپ نے شو کرنا ہے اس کے بعد جو کیرنگ اماؤنٹ ہے اس کا جو بھی وہ ویلو ہے وہ شو کرنا ہے اور جو تیسری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ یا تو آپ اس کو بینچ مارک جو دیا ہوا ہے یعنی کاسٹ لیس ایکوملیٹڈ ایمورٹائزیشن اس حوالے سے آپ شو کیجیے یا جو آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ اسٹینڈرڈ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ری ویلیو کرتے ہیں اور ری ویلو کرنے کے بعد اس کو ایمورٹائز کرتے ہیں اور یہ ایکسرسائز آپ ہر سال کرتے ہیں تو ہر سال ایک نیا ری ویلیوڈ اماؤنٹ ہے اور ہر سال اس کی ایمورٹائزیشن کا چارج جو ہے وہ بھی مختلف ہو جائے گا ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن بھی ہو جائے مختلف ہو جائے گی تو اگر اس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہتے تو دونوں میں سے جو طریقہ کار آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ذکر کیجئے اور جو طریقہ کار ہیں وہ ایک بینچ مارک اسٹینڈرڈ یا ٹریٹمنٹ یا آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو سجیسٹ کیا گیا ہے آپ کی آپشن ہے آپ سے مراد کمپنی کی مینجمنٹ کی آپشن ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کون سے طریقہ کار جو ہے اس کو پالیسی کے طور پہ اڈاپٹ کرتی ہے اب کچھ انٹینجبل ایسٹس ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے استعمال یا جن کی اونرشپ جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ ریسٹرکٹڈ ہے وہ اگر کوئی معاملہ اس قسم کی کوئی چیز ہے کنڈیشن ہے کسی بھی انٹینجیبل ایسٹ کے بارے میں تو اس کا ذکر بھی ضروری ہے carrying amount of those intangible assets which are pledged as security for liabilities یعنی ایسے انٹینجیبل ایسٹس اور ان کا ویلیو کہ جن کو ہم نے کسی لائبلٹی کے اگینسٹ سیکیورٹی کے طور پہ دیا ہوا ہے مثال کے طور پہ یہ کہاں پہ سچویشن ہو سکتی ہے ذہن میں چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوئی یہ سافٹ ڈرنکس بنانے کی کوئی کمپنی ہو سکتی ہے اس کا ایک برانڈ نیم ہو سکتا ہے اور وہ برانڈ نیم ہی کی وجہ سے سافٹ ڈرنک جو ہے وہ پاپولر ہے دنیا بھر میں پاپولر ہے تو اس برانڈ نیم کا ایک ویلو ہو گیا وہ برانڈ نیم جو ہے وہ آپ سیکیورٹی کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ صاحب یہ آپ سیکورٹی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ برانڈ نیم جو ہے یہ اگر کسی اور کو حاصل ہو جائے گا یا مل جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ بزنس کسی اور کا ہو جائے گا کیوں کہ یہ سافٹ ڈرنک جو ہے یا یہ چیز جو ہے یہ پرٹیکولر پروڈکٹ جو ہے یہ صرف اس برانڈ نیم کی پاپولارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی مانگ ہے اور لوگوں میں پسند کیا جاتا ہے تو یہ ایک مختصر سا اگزامپل جو ہے آ, یہ ذہن میں آتا ہے اس کے علاوہ اگر کمپنی نے کوئی کمٹمنٹس کیے ہوئے ہیں تھرڈ پارٹیز کے ساتھ کہ ہم فلا فلا آپ کے جو برانڈ نیمز ہیں ان کو ہم خرید لیں گے اب یہ کہا ہو سکتا ہے یہ وہاں ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ مختلف قسم کے کنزیومر پروڈکٹس جو ہیں وہ بیچتی ہے اور بناتی بھی ہے کچھ اور بیچتی بھی ہے اب وہ سمجھتی ہے کہ جی اگر یہ فلاں تین برانڈ نیمز جو ہیں ان کو ہم اگر خرید لیں اور یہ ہمارے کمپنی کے نام سے پھر ان کا ان کی فروخت ہو تو اس سے نہ صرف ہماری کمپنی کو فائدہ ہوگا بلکہ شاید ان کی سیل میں بھی بہت اضافہ ہوگا اور یہ اس قسم کا کانٹریکٹ جو ہے اگر ہم نے ان رائٹنگ کر لیا ہے اور کمٹ کر لیا ہے کہ جی ہم اتنے ویلو کے اتنے مزید انٹینجیبل ایسٹس خریدیں گے تو اس چیز کا ذکر بھی یا ڈسکلوجر جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آنا ہے ابھی ہم نے وہ ایسٹس خریدے نہیں لیکن صرف کمٹمنٹ کیے کہ ہاں یہ ہم آئندہ سال میں اتنے ویلو کے ایسٹس جو ہیں وہ خریدیں گے تو اس چیز کا ذکر لازم ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا جائے اگر انٹینجیبل ایسٹس جو ہیں وہ ایک ری ویلوڈ اماؤنٹ پہ ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں شو کرتے ہیں تو اس ضمن میں جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں وہ کچھ یوں بن جاتی ہیں کہ ہر وہ کلاس آف انٹینجیبل ایسٹس جس کو کہ ری ویلو کیا گیا ہے اب یہاں پہ کلاس آف انٹینجیبل ایسٹس کی بات ہو رہی ہے ایک ایسٹ کی بات نہیں ہو رہی یہ ذہن میں رہے کلاس اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ اس قسم کے اگر مثال کے طور پہ ایک کلاس ہے آپ کی کاپی رائٹس کاپی رائٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام ری ویلو ہوں گے ان میں سے ایک کاپی رائٹ جو ہے وہ ری ویلو نہیں ہو سکتا ایک پبلشنگ کمپنی ہے پبلشنگ کمپنی کے پاس بہت ساری کتابوں کے کاپی رائٹس موجود ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک اس میں سے کاپی رائٹ جو ہے اس کو ری ویلیو کیا جائے تو ایک نہیں ہو سکتا وہ پوری کلاس آف انٹینجیبل ایسٹس جو ہیں ان کو ری ویلیو کرنا پڑے گا اور جب آپ ری ویلو کریں گے اس کلاس آف انٹینجیبل ایسٹس کو تو جس ڈیٹ کو اس کو ری ویلو کیا گیا وہ ڈیٹ کا ڈسکلوجر لازم ہے نمبر دو جو ری ویلوڈ ایسٹس کا کیرنگ اماؤنٹ ہے اس کا ڈسکلوجر لازم ہے نمبر تین جو carrying amount of the intangible assets would would have included in financial statements had the assets been under the benchmark مارک ٹریٹمنٹ اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انٹینجیبل ایسٹس کا کیرنگ اماؤنٹ جن کو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہم کاسٹ لیس ایکٹڈ ایمورٹائزیشن یعنی بینچ مارک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم شو کرتے تو ان تمام کا کیرنگ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈسکلوز کرنے کا اور ظاہر ہے کہ آپ جب ری ویلو کریں گے تو ری ویلویشن سرپلس یا لاس آ سکتا ہے اور وہ جو ہے کہ سال کے شروع میں کیا تھا اور سال کے آخر میں کیا تھا اور اس کی ریکنسلشن جو ہے اس کو بھی شو کرنا ضروری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو اخراجات ہیں اور جو ایکسپنس کے طور پہ چارج آف کیے گئے ہیں ان کا ذکر اور اس ٹوٹل اماؤنٹ کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے اب یہ چیز ذرا تفصیل طلب ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک کمپنی کرتی ہے جب تک ریسرچ جاری ہے اور وہ پروجیکٹ یا وہ چیز جس پہ ریسرچ جاری ہے وہ اس صورت میں نہیں آ جاتی کہ اس کی کمرشل پروڈکشن یا اس کی کمرشل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع نہیں ہو جاتی اس وقت تک جتنا خرچہ اس پہ کیا گیا ہے وہ تمام کا تمام ہر سال جیسے جیسے کیا گیا ہے ویسے وہ رائٹ آف کر دیا جاتا ہے to the profit and loss account جب اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی تو ڈیولپمنٹ سے لے کر کے یعنی ریسرچ کامیاب پروٹوٹائپ پروٹوٹائپ سے اب آپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف آ گئے کمرشل ڈیولپمنٹ کی طرف اب جو آپ خرچہ کریں گے وہ خرچہ جو ہے وہ اب آپ رائٹ آف نہیں کریں گے وہ اب آپ کیپٹلائز کریں گے اور جب اس کی سیل شروع کر دیں گے تو اس کیپٹلائز خرچے کو اس سیل کے اگینسٹ رائٹ آف کر دیں گے لیکن جب تک ریسرچ ہو رہی ہے اس وقت تک اخراجات جتنے ریسرچ پہ کیے جا رہے ہیں وہ ہر سال پروفٹ اینڈ لاس کو چارج ہو تو یہ تو بات research and development R and D جس کو کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے کہی یوں جو اسٹینڈرڈ اور ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس انٹینجبل ایسٹس کے حوالے سے ہم نے کرنی تھی اور جو ہماری ریڈنگ ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی انٹینجیبل ایسٹس کے حوالے سے وہ کمپلیٹ ہو گئی اس میں ہم نے ان کو ڈیفائن کیا ہم نے ان کی ویلویشن کے طریقے دیکھے ان کو ایمرٹائز کیسے کرنا ہے ان کی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلے لیکچر میں اور کچھ آج کے لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کی اب آئیے ایک دوسرے موضوع کی طرف اور یہ موضوع جو ہے یہ ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگس سے تعلق رکھتا ہے ہم آلریڈی پچھلے کسی ایک لیکچر میں ایسوسیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دو companies two companies can be associated to one another in the فالوئنگ مینر اب یہ مینر یا طریقہ کار جو ہے یہ کہاں پہ اس کا ذکر ہے یہ اس کا ذکر companies ordinance nineteen eighty four کے section two subsection two میں موجود ہے اور وہ سیکشن جو ہے کچھ اس طریقے سے اس میں بیان ہے کہ اینی ٹو اور مور کمپنیز or undertakings or a company and an undertaking would be associated with each other if one of the following conditions one of the following conditions یعنی جو اب کنڈیشنز بیان کی جائیں گی ان میں سے ایک کنڈیشن جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے وہ کنڈیشنز کیا ہے a single person is the owner یا partner or director in both the enterprise or holds بیس percent holding in both the enterprise یعنی ایک شخص یا تو اونر پارٹنر یا ڈائریکٹر دونوں کمپنیز یا انڈر ٹیکنگز میں ہے یا وہ بیس فیصد سے زیادہ دونوں آرگنائزیشنز میں اس کے پاس شیئرز ہیں یا ہولڈنگ ہے تو ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز کہ both companies or enterprise are under common management or control or if one is a subsidiary of the other اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دونوں کمپنیز جو ہیں وہ کسی کامن مینجمنٹ میں ہیں کے ہاتھ میں ہے یا کنٹرول میں ہے یا ایک کمپنی اس دوسری کمپنی کے سبسڈری ہے سبسڈری سے کیا مراد ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ اس کا جو شیئر کیپٹل ہے وہ دوسری کمپنی اون کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ ایک مداربہ ہے اور وہ مداربہ جو ہے وہ مینج کیا جا رہا ہے بائی اے کمپنی یعنی جو مینجمنٹ کمپنی ہے اس مداربے کی تو ان کی آپس میں دونوں کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی اسی ڈیفینیشن کے اندر آئے گی تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا سارا ٹوٹل اس کے بعد two persons companies or enterprise would be associated if they are partners of a single enterprise they hold ten percent share holding in a single company یعنی ٹو انڈیویجلس دو اشخاص یا دو کمپنیاں یا دو آرگنائزیشنس وہ بھی ایسوسیٹڈ تصور کی جائیں گی اگر وہ دو شخص یا وہ دو بزنس کسی ایک تیسری بزنس کے اندر پارٹنر ہیں یا وہ دس فیصد سے زیادہ جو ہے اس کمپنی کے اندر تیسری کمپنی کے اندر وہ فیکس شیئرز ہولڈ کرتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے تھی آئی ایس یعنی international accounting standard twenty eight جو ہے وہ ایسوسیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن آف انفلوئنس اس کا کیا مطلب ہے بیسکلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ an enterprise would be associate of an investor if investor has significant influence on the enterprise یعنی ایک آرگنائزیشن ایک کمپنی ایک انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ ایک انویسٹر کا ایسوسیٹ تصور کی جائے گی اگر وہ انویسٹر جو ہے اس کا اس کمپنی آرگنائزیشن انڈر ٹیکنگ کے اوپر ایک خاطر خواہ اثر اور رسوخ ہے تو تب اس چیز کو اثر یہ خاطر خواہ اثر سگنیفیکنٹ انفلوئنس جو ہے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب آئی اے جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ is the ability to participate but not to control the financial and management affairs of an enterprise یعنی آپ سگنیفیکنٹ انفلوئنس جو ہے اس کا اظہار تب ہو رہا ہے کہ پارٹیسپیشن آپ اس کے افیئرز میں ریگولر بیسس میں کرتے ہیں لیکن اس کے فائنینشیل اور مینجمنٹ افیئر جو ہیں ان کو نہیں کنٹرول کر رہے I S presumes an investor will have a significant influence over the investee if the investor controls بیس percent voting power in the investee I S twenty eight ابھی ہم نے کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے بات کی کہ جی دس فیصد سے زیادہ اگر ہولڈنگ ہے تو وہ ایک اسٹیبلش کرتی ہے relationship between the person holding ten percent or more voting power and that organization I A S twenty eight جو ہے وہ بھی اس دس فیصد ہولڈنگ کو تصور کرتا ہے کہ جی دس کریٹس دس پرسینٹ سے زیادہ ہولڈنگ کو تصور کرتا ہے کہ وہ سگنیفیکنٹ انفلوئنس خاطر خا اثر کے ڈیفینیشن کو پورا کرتا ہے اب سگنیفیکنٹ انفلوئنس کا اظہار کن مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے representation on the board of directors participation in policy making process material transactions interchange of میریجمنٹ جیریل person provision of technical information تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے ایک خاطر خواہ اثر اب یہ تمام چیزیں کہہ کہ جی آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر جو ہے وہ آپ موجود ہیں یا آپ کے لوگ موجود ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آپ اس آرگنائزیشن کے پالیسی میکنگ کے اندر آپ کا دخل ہے یا آپ کے اور اس آرگنائزیشن کے درمیان بڑی مٹیریل قسم کی یعنی ویلو وائز کافی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا نمبر آف ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں وہ بہت ہو رہی ہیں تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ کائم کرتا اور اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کے اور اس آرگنائزیشن کے درمیان ایک تعلق ہے اور خاطر خواہ تعلق ہے جو کہ خاطر خواہ اثر کے زمرے میں ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ جی آپ اس آرگنائزیشن کو ایسی ٹیکنیکل انفارمیشن مہیا کر رہے ہیں on an ongoing basis کہ جس کے بغیر اس آرگنائزیشن کا کوئی معاملہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا یا اس کا ٹوٹل ڈپینڈنس جو ہے اس ٹیکنیکل انفارمیشن پہ ہے جو آپ مہیا کرتے ہیں تو سگنیفیکنٹ انفلوئنس تو خود بخود ہو گیا اب جو آپ نے انویسٹمنٹ کی کسی ایسوسیٹڈ کمپنی میں دس فیصد یا دس فیصد سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے لیکن پچاس فیصد سے کم کیوں کہ اگر ایک کمپنی نے پچاس فیصد سے زیادہ کسی دوسری کمپنی کے شیئرز کو جو ہے وہ خرید لیا ہے تو وہ جس کے شیئرز خریدے گئے ہیں وہ اس پہلی کمپنی کی سبسڈری کہلائے گی اگر ایک انڈیویجل نے لیے ہوئے تو وہ انڈیویجل جو ہے وہ پھر مورس اس کمپنی کا ایک میجر شیئر ہولڈر ثابت ہو جاتا ہے اور آپس میں وہ کنیکشن جو ہے اب سگنیفیکینٹ انفلوئنس کی بات نہیں رہ گئی بلکہ اس سے بہت آگے ہے چلی گئی سو so, اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ایسوسیٹڈ کمپنیز یعنی پچاس فیصد سے کم دس فیصد سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے اس کی اگر یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس انویسٹمنٹ کو ہم نے کیسے ریکگنائز کرنا ہے کس ویلیو پہ ریکگناز کرنا ہے اس کے ریکگنیشن کے طریقہ کار کیا ہے دو طریقے بتائے گئے ہیں آئی ایس کے حوالے سے ایک ہے کاسٹ میتھڈ اور دوسرا کہلاتا ہے ایکوٹی میتھڈ کاسٹ میتھڈ پہلے دیکھ لیں under the cost method the investment in the investee company is recorded at the cost of acquisition یعنی میں نے یا کمپنی اے نے کمپنی بی میں انویسٹمنٹ کی اور اس کی ایک قیمت جو ادا کی اس انویسٹمنٹ کرنے کی وہ شیئرز خریدنے کی وہ جو قیمت ادا کی ہے وہ اس کی کاسٹ ہے اور آپ اس کاسٹ کے اوپر اس انویسٹمنٹ کو اس کمپنی کے فائنینشیل اکاؤنٹس میں یا اسٹیٹمنٹس میں جس نے کہ وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں اس کاسٹ پہ آپ شو کرتے ہیں جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ کمپنی اگر کوئی پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ ملتا ہے وہ آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر انکم کے طور پہ شو کیا جائے اب ایکوٹی میتھڈ کی طرف آئی اور یہ ذرا تھوڑا مختلف ہے ایکویٹی میتھڈ کے تحت بھی انویسٹمنٹ شروع میں جب آپ نے ایکوائر کی اس وقت تو کاسٹ میں ہی ریکارڈ ہوتی یعنی وہ جو قیمت آپ نے ادا کی carrying amount of the investment increased or decreased to recognize the investor's share of profits or losses of the investee after the date of acquisition یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے وہ شیئر ایکوائر کیے اس کے بعد اس کی کاسٹ کے اندر یا جس ویلو پہ آپ نے اس کو ریکارڈ کیا تھا وہ ویلو میں اضافہ یا کمی واقع ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ آپ ریکگنائز کر رہے ہیں انویسٹر یعنی آپ کا جو اس کمپنی کے پروفٹس یا لاسز میں اپنی شیئر ہولڈنگ کے نسبت شیئر بنتا ہے اس سے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ڈویڈنڈ ڈکلیئر ہو رہا وہ ڈویڈنڈ جو ہے وہ اب انکم میں نہیں جائے گا ڈویڈنڈ تو ظاہر ہے انکم میں جائے گا یہاں پہ بات جو ہے یہ شیئرز کے ویلویشن کی ہو رہی ہے کہ ان کو ویلیو کس ریٹ پہ کیا جائے گا کس حساب سے کیا جائے گا اور بیلنس شیٹ میں جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک اہم حصہ ہے اس میں کس ویلو پہ شو کیا جائے گا اب وہ ویلو جو ہے کیونکہ ڈویڈنڈ جو ہے جو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ ٹوٹل پروفٹس میں سے ایک خاص پرسنٹیج ہو سکتی ہے ایک پرسنٹیج ہو سکتی ہے جبکہ وہ جو پروفٹ ہے اور اگر گزشتہ سالوں کے بھی پروفٹس ہیں تو پروفٹس ہیں یا جو اس سال کا پروفٹ ہے اس میں آپ کا با حوالہ آپ کی پرسنٹیج شیئر ہولڈنگ اس کمپنی میں وہ بھی حصہ ہے تو اس حصے کو آپ استعمال کر رہے ہیں ٹو ویلو ٹو انکریز یا decrease the value of your investment in that company جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوا تو یہ اس چیز کا مطلب ہے کون سا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے عام طور پہ جو انویسٹمنٹس اس خیال سے اس تدبیر سے کی جاتی ہیں کہ ان کو ہم نے ایک لانگ ٹرم ایک لمبے عرصے کے لیے لمبی مدت کے لیے جو ہے رکھنا ہے لمبی مدت چار سال پانچ سال دس سال بیس سال فار ایور کم مدت کیا ہے شارٹ ٹرم بارہ مہینے تو لانگ ٹرم آبجیکٹو جو ہے وہ آپ کا تھا انویسٹمنٹ کا اور آپ نے اس خیال سے اس انویسٹمنٹ کو کیا ہے تو آپ ایکوٹی میتھڈ جو ہے وہ آپ استعمال کریں گے اور اس انویسٹمنٹ کو آپ لانگ ٹرم ایسٹس کی کلاسفیکیشن میں بیلنس شیٹ پہ شو کریں گے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ جو ہے کسی کمپنی کے اندر دس بارہ فیصد کوئی شارٹ ٹرم آبجیکٹو ہے کوئی پرپز ہے کوئی اس کے تحت کیا ہے اور آپ بارہ مہینے کے اندر اندر اس کی ڈسپوزل کر دیں گے تو تب جو میتھڈ سلیکٹ ہونا چاہیے وہ کاسٹ میتھڈ ہونا چاہیے اور اس قسم کی انویسٹمنٹس کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کے طور پہ کی جاتی ہے اب آئیے بات کہ جی ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کیا ہیں ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس کچھ ایسی ہیں کہ an appropriate listing and description of significant associates including proportion of ownership interest یعنی ان کے نام ان میں کتنے کتنے پرسنٹیج شیئرز ہیں آپ کے یہ اس کی تفصیل دی جانی چاہیے میتھڈ جو استعمال کیا ٹو اکاؤنٹ فار یا ویلو جس ویلو پہ شو کیا وہ میتھڈ کیا تھا کاسٹ میتھڈ تھا یا ایکوٹی میتھڈ تھا اب جو investments in associates accounted for using equity method وہ ہم نے کہا کہ لانگ ٹرم ایسٹس ہیں اور ڈسکلوزڈ کی جائیں گی وہ as a separate item on the balance sheet یہ جو ہیں یہ ہماری ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں اس تمام تفصیل جو آج بیان کی اور اس سے پہلے جو ہم نے ایسوسیٹڈ کمپنیز کے سلسلے میں بات چیت کی اس سے یہ topic I S twenty eight کے حوالے سے بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے بیسکلی ایسوسیٹڈ کمپنیز کا ذکر جو ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ دس فیصد سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں ہونا چاہیے اس کے جو ووٹنگ شیئرس ہیں ان کو کوئی ہولڈ کر رہا ہو یا سگنیفیکنٹ انفلوئنس کی بات ہے جس میں کہ دس فیصد سے زیادہ ہولڈنگ جو ہے وہ شامل ہے لیکن اس کے علاوہ اگر اس کے بورڈ پہ نمائندگی ہے اس کی پالیسیز جو ہیں ان میں بنا ان کے بنانے میں عمل دخل ہے اور واضح عمل دخل ہے یا جو ٹرانزیکشنز آپس میں کی جا رہی ہیں ان کا ویلیو اتنا زیادہ ہے یا ان کا کوانٹم اتنا زیادہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ کے طور پہ ایمرج کرتی ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن دی جا رہی ہے جس پہ کہ جس کو حاصل کیے بغیر ریگولر بیسس پہ اس کمپنی کا جو ہے وہ کاروبار چلنا مشکل ہو جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس چیز کو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ آپ کا ایک آرگنائزیشن پہ ایک خاطر خواہ انفلوئنس ہے رہ گئی بات اس کی کہ جی جب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ ایک ریلیشن شپ ایگزٹ کرتی ہے اسٹیبلش کر لیا گیا کہ شیئر ہولڈنگ آپ کی اس دوسری کمپنی کے اندر کیا ہے دوسری آرگنائزیشن میں کیا ہے تو اس کو کس ویلیو پہ شو کرنا ہے ہم نے یہ بات کہی کہ عام طور پہ جب یہ انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا جاتا ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم پرپسز کے لیے نہیں ہم لانگ ٹرم پرپسز کے لیے ہی کر رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو جو ہے وہ اگر ہماری اپنی کمپنی کے بارے میں پالیسی چینج ہوتی ہے کوئی تو وہ لانگ ٹرم آبجیکٹو اب اس نئے یا چینجڈ آبجیکٹو کے اندر جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہا تو ہم یہ کہہ سکتے کہ جی ہم اس ایسوسیٹ کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں اور ہم ڈسپوز آف کر دیتے لیکن خریدا اسی مقصد سے گیا تھا کہ اس کو لانگ ٹرم پرپسز کے لیے ہم نے ہولڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ویلویشن میتھڈ کیا ہونا چاہیے دوسری طرف جو شارٹ ٹرم پرپسز کے لیے خریدا گیا اس میں ہم نے کہا کہ جی کاسٹ میتھڈ جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے پہلے والے کیس میں ایکوٹی میتھڈ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا پھر بات یہ آئی کہ ان دونوں میتھڈس کے اندر فرق کیا ہے اس فرق کی تفصیل بیان کی گئی کہ کاسٹ جو ہے وہ تو بہرحال کاسٹ ہی ہے یعنی وہ کاسٹ جو آپ نے جس پہ آپ نے وہ انویسٹمنٹ کی یا وہ شیئرز خریدے ایکوٹی میتھڈ کے تحت ہم نے کہا کہ جو آپ کا حصہ جس کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی اس کی ایکوٹی میں بنتا ہے قیمت تو ایک ادا جو آپ نے کی cost to acquire that holding وہ اپنی جگہ پہ لیکن اب جو ایکوٹی اس کمپنی کی ہے اس میں بھی تو آپ کا شیئر ہے دس فیصد ہے پندرہ فیصد ہے بیس فیصد ہے تو وہ بیس فیصد اس کمپنی کی ایکویٹی کے حساب سے آپ کا کیا شیئر بنتا ہے اور وہ پھر کس طریقے سے آپ کی کاسٹ سے زیادہ ہے تو انکریز آئے گا اس ویلیو کے اندر جس ویلیو پہ آپ اس انویسٹمنٹ کو اپنی بیلنس شیٹ میں اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آپ شو کرو گے تو یہ تمام <clears throat> معاملے جو ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیے اور یوں ایسوسیٹڈ کمپنیز کے حوالے سے بھی ہماری جو ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس جو پریزنٹیشن کے طریقے ہیں اور یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیے اس طریقے سے انٹینجبل ایسٹس اور انویسٹمنٹس ان ایسوسیٹڈ کمپنیز یا ایسوسیٹڈ انڈرٹیکنگس دونوں کی ہم نے بحوالہ کمپنیز آرڈیننس اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہم نے ان کو دیکھا اب اس موضوع کے اوپر مزید آئندہ کسی لیکچر میں ہم کوئی ریفرنس جو ہے وہ نہیں کریں گے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان دو موضوعات پہ اپنے ذہن میں جو بھی سوال آ رہے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں گے اور اگر کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو وہ کلیریفیکیشنز لیں گے شکریہ خدا حافظ